اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے اور اللہ نے ہر چیز کو اپنی قدرت کے احاطے میں لیا ہوا ہے